آیات نے اس وقت تلاوت کی دوسرا پارا سورت بقرہ کی سب آیات ہے خداوند کریم نے ان آیات میں مقام سہاگا بیان فرمایا اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خدا بند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں جو آدمی خالص صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عدالت قائم ہوگی شہادا آئیں گے اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یا اوٹ بدل یا بھوٹ کے محل ادا کر دی اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے شہید عرض کریں گے نہیں فرمایا جاؤ تم نے اتنی ہو رہے اتنے دلمان اتنی نہریں اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دی تم راضی ہو شہید کہتے ہیں کہ نہیں جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی خدا بند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے عرض کریں گے نہیں فرمایا میں خود مانگو کیا مانگتے ہو عرض کریں گے پرورتکار عالم یہ جنت کے بالا خانے یہ محل یہ ساغ پہاڑ یہ نہرے یہ غور غلمان یہ تمام کے تمام لذتوں والی شے ہے ٹھیک ہے پر اے پرورتکار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو خدا کی قسم اور مالک تیرے جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری آبرو کی قسم تیری الوحیت کی قسم اور مالک لیاز پھر دنیا میں پیدا کرتے ہیں اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آنا وہ جنت میں کہاں ملے گا اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی خارش ہو اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو اگر ہماری دل جوئی ہو اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو ہے پرور عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں رشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے مالی کی تیری راہ میں سو مرتبہ مجھے شہید کیا جائے سو مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے میں بڑا راضی ہوں مقام شہادت بڑی اونچی ہے ہیں پرور عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے اس میں بڑا سرور رکھا ہے اس میں بڑا قیب رکھا ہوا ہے اور پھر شہادہ عظمتوں کو دیکھو کوئی شہید کربلا ہے کوئی شہید ہے بدر ہے کوئی شہید حن ہے کوئی سادہ ارموک ہے کوئی سوادہ خندق ہے کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے کسی شہید کی پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے عالم کی عدالت ہوگی آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ یہ کون آ گئے یہ شہدائے بدر آ گئے یہ کون آ گئے یہ شہدائے حلین آ گئے یہ کون ہے یہ شہدائے خندق ہے یہ کون ہے شہدائے یرموک ہے یہ کون ہے شہدائے تبوک ہے یہ کون ہے جو شہدائے کربلا ہے یہ کون ہے شہدائے حنین ہے یہ کون ہے یہ فلاباد بھی کے شہید ہے پیر مہولہ کے ہونے والے سہاٹا ہے اب آ جائے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید شہیدوں مسید سیدار کہاں ہے تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے اسد اللہ و اسد رسولی میں خدا کا شیر میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا آئے گی امیر حمزہ کی باری ٹکڑے آئے گے خدا مند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے لیکن پرورتگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا فرما پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں اب یہ تو میری تیری غلطی ہے یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے میں نے تو امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا دن کبھی نہ بدلایا مہینہ کبھی نہ بدلایا خدا کی قسم اور تم مسلمان کہلاتے ہو آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا بنوایا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محترم تجریف فرمائے اکیلے بیٹھے ہیں ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو کیا اسکیم سوچ رہے ہو کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا ظالم نے پتھر اٹھایا آملہ کے سر یتیم کے سر میں سے مارا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے ساتھی نہیں فوج نہیں لشکر نہیں جماعت نہیں تنے تنہا ہے غربت ہے اجلاس ہے سر سے لہو کی دار کو ٹوٹی قدر خاموش رہ گئے امیر ہمدر نے شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے ساتھی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کے چودھری نے یتیم بھتیجے کو مارا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اسی وقت کمان اٹھائی ہر میں محترم میں جا پہنچے دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے جا کر کے کمان سر میں ماری لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بتیجے کو اکیلا سمجھا ہے تم نے لاوارث سمجھا ہے تم نے تہوار کو سمجھ کر میرے یتیم بتیجے کو مارا بے قد بے بس سمجھ کر میرے یتیم بتیجے کو مارا ہے خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے دن ان حضرات کے سامنے گستاخی کرنا بڑا آسان ہے صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے خدا کی قسم جب پیغمبر کے سامنے پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا تم کہاں تھے اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے منافقت سے کام لیتے امیر حمزہ کی حالت کفر ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا ہے اور گھر میں کمان ماری اور واپس آئے فرمایا میرے بتیجے راضی ہو جا غم نہ کریوں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں میں نے تیرا بدلہ لے لیا انتقام لے چکا ہوں میں تیرا خدا کی قدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمام میرے چچا بار بار کہا رضی اللہ تعالی میں نے بدلہ لے لیا میں نے انتقام لے لیا حضور نے جواب نہ دیا جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا ہو میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہو خدا کی قسم میں بدلا لینے نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں لوگ مجھے زخمی کرے لوگ مجھے پریشان کرے میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں میں بدلا لینے کے لیے ہر کتنی آیا میں انتقام لینے کے لیے ہر کتنی آیا پھر میرے بتیجے میں نے تو تیرا بدلا لے دیا پر میں اور میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے وہ جان ساری کی ہے جو تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چٹا کو یاد کر کے رویا کرتے دنیا نے دیکھا سوال کی پندرہ تاریخ سنمار اور تین کا دن خسمے اوت ہوا جنگ بدر میں سے اتنا میر ہمداروں کی اللہ تعالیٰ موجود ہے بڑے بڑے بہادر کا بھی تیاری کر کے آئے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا حارث سہلی کہتی میں نے دیکھا میر حمزہ رضی اللہ لالو نے شکر سوٹر پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی جگر کو جاتی کافروں کی سفید پلٹ جاتی سیدنا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں دگدر مچ جاتی ہے ارسو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے آؤ میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کی بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا بڑی جرت کا مظاہرہ کیا بہت بڑی بہتری دکھائی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی خدا کی قسم دن حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا ہمارے یہاں تو سوچ وچار کا ہی ختم ہے یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے بہادر تو بہادر رہے بڑے بڑے معذور صحابی غریب صحابی نظار صحابی معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے علماء کرام نے لکھا ہے صحابی کے بدل پہ اسی کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے ہاتھ تعلیم نہیں پیر تعلیم نہیں سر میں زخم پہ زخم ہے سینے پہ زخم پہ زخم ہے پیٹ پہ زخموں کی گنتی نہیں ٹانگوں پہ رانوں کے زخموں کی گنتی نہیں اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی گولیوں کے بل آگے کو پھر بھی کھٹک رہا ہے میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے لڑائی کی طرف آگے کو کھٹک رہا ہے صحابی کی نظر پڑی اللہ والے اب تو آرام کر تیرا آخری وقت ہے روکی رو کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے کریم صلی اللہ وسلم کا معذور صحابی ہے ہاتھوں کی دل چلتا پیر ہے نہیں عورت نے کہہ دیا میں جانے جہاد کرم تھا اور مردوں سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے میں بڑی رنجی کا ہوں میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں سب کے خامن کی آگ میں چلے گئے میرا خامن گھر بیٹھا ہے معذور کو نکال لائی فضل کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے مکہ مکانے سارے قریش نے چندے کیے دولت جمع کی سوار جمع کیے سواری جمع کی بڑے بڑے بہادر جمع کیے غلاموں سے آزادیوں کا بیٹھا کیا ان حضرات کے کپڑے اور جورت کا کیا کہنا صحابہ گرام اور صحابیات کا آج آپس ایک منٹ میں کھیل کر بیٹھتے ہیں ملک میں مرد عورت مشرق بن بیٹھتے ابو سفیان رضی اللہ تعالی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے ہم سب کی ماں ہے پیغمبر کے گھر میں ہے ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا گھر میں آیا گزرے میں آیا جب بیٹی کو سلام کیا جواب ملا بات ہوئی ان میں حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے ابو سفیان دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا تھا کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا کہنے لگی ابا میرے ہو میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں میرے باپ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو بار جواب دے دیا کہنے لگے ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس طرح امام الانبیاء کا ہے جس طرح رحمت للعالمین کا ہے تمہیں معلوم ہے تاکہ یہ نخر کا کس طرح ہے اور تم ابھی صرف کی لانت میں گرفتار ہو اٹھا کر رکھ دیا بستر کوئی صحابہ کرام کے یہاں ہر دینا آسان تھا پھر کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا سید العمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے چلائے گئے ہندا کا ابا ہندا کا بھائی ہندا کا چچا کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے میرا خاندان مکا دیا ابھی حمزہ نے تم بدلا کے لیے تیاری کر سوال کا مہینہ تھا پندرہ تاریخ بہت پھر آپ پہنچے قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرنے پر پہاڑ کا جو کرنا تھا دو صحابیوں کو وہاں دکھایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا تو یہ چار سے جماعت تھی ابتدا مسلمانوں کو پھٹا ہوئی کافر بعد نکلے اب وہ جو چرے سے بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا یہ سارے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا لڑائی ختم ہوگی بھاگ گئے اپنی ہو ہوگی اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ کسی آدھی غلطی تھوڑا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ دیکھا مسلمان بے فکرے تھے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے وہاں سے آ کر حملہ کر دیا چنا سے پیغمبر کے شہر سے ستر صحابہ تھے اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو کافروں کی جماعت میں آ کر کے دھکا دیا حضور اس بار کی کار میں گر پڑے آپ نے جو خود تو بھی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر اس کا ہلکا کری حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گٹ گئی لہو کی دار دور جاتی پڑی والی مجمعین کی جماعت آ پہنچی کافروں کو مار بگایا مگر حضور زخمی ہو گئے مدینہ مشین میں شہرت ہو گئی حضور نے شہید ہو گئے خدا کی قسم مدینے کی یقین کو رام میں چاہ دیا ہمارا وارث کون بنے گا مدینے کی نے کیوں مٹا دیا رو رو کے ہنگامہ کر دیا مدینے میں اندھیرا تھا گیا یتیم روئے بیوا روئی مظلوم روئے بے کس روئے بے کس روئے اپاج روئے محتاج روئے سارا مدینہ رویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات کی کہ کیا کریں گے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اگر تو فکیلو رضی اللہ تعالیٰ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے دوڑی دوڑی جاتی ہے حضور نے فرمایا صبح ذرا دوڑو عورت صاف ہے میں نے سنا حال ٹھیک نہیں جا کے روکو اگر تحرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاس پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا کہنا یہ ہے تابے داری یہ ہے غلامی اس کا نام ہے مسلمانی کہتے ہیں سبھی نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھا پیغمبر نے روکا ہے پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جانور میرا کرے گا یہ قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف یا سو سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی سات برس کی زندگی ساری کی ساری قدم کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے ساری کی ساری ایک گنا کرنا اور ایک اس پر سینا چوری کرنا آج کل تو گنا بھی کرتے ہیں اور جمل بھی کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ گنا کو عبادت بنا لیتے ہیں اب لیکن میں نے کاجی سے کہا میں نے کاجی صاحب تمہارے یہاں سے ٹی وی لگا ہوا ہے اللہ کاجی صاحب آپ کو پتا نہیں میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں لالچ کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف لالچ کے ایریل ایریل لالچ پکڑو ہر طرف جانے آنے والے مولویوں نے لگا لی ہاتھیوں نے لگائے ہوئے ہیں ہڈیوں کی داڑھی ہے گھر میں جا کے دیکھو کہ اتنا بڑا بندوق کا رکھا ہوا ہے شام کو ہاجن ہاتھی ہاتھی کی اولاد پیتی ہے میں ساری کٹھی ہو جاتی ہے جیسے مرے ہوئے کتے بڑے اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں اور یہ بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں کیا آپ کے بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں میرا تیرا سیتا نہیں میری تیری نماز نہیں میرا تیرا عمل نہیں ساری زندگی خلاف ہے شادی بھی مرنا بھی جینا بھی اگر اندازہ لگاؤ جس کی ماں جائے بھائی کے ٹکڑے ہو گئے ہو کا کلی کا پھٹ گیا ہو جگر پھٹ کر منہ کو آیا ہو ایسے وقت میں عمل کا کیا مطلب مگر حضرت زبیر کی کہنے پر تو بھی قدم نہیں بڑھایا حضرت سبھی اللہ تعالیٰ نہ اردو ہے اور میرے بیٹے دوپہر جاؤ میرے میرا کافی جاپی کہو جبکہ میں نے کلمہ پڑھا میں نے خبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے میں جگہ پتا نہیں کروں گی رونا دھونا نہیں کروں گی میں کپڑے نہیں پالوں گی میں اپنے آپ کو نہیں نوچوں گی میں نے صبر کرنا سیکھ لیا خدا کی قسم کیا منظر ہوگا کیا مقصد ہوگا ادھر تو چلی ادھر چلے گا لائے بڑے بڑے شہید ہوئے مگر یہ شہید نرالا ہے خدا کی قسم ایک وہ شہید ہے عامر بالکل نیزا مارنے والا ہے میں نے نیزا مارا کی ہائے لبلا کی کی درد کا ذرا چل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کی مانگ جا کے دیکھا تو زبان نہیں اور تھوڑی سی نظر نیچے کیسوں کی تو پیٹ میں جگر اور جا لئی دیکھ کو یہ حالت دیکھی اس کا غم اس کی پریشانی اور پھر ذرا کلیجے سے ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی کرانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں کو نمک نہیں چھڑکا جاتا ہے ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو بھی کھاتی تھی حضرت کو بھی کھاتی تھی کھا کھا کے کل جا ہم ادھر سے آواز آتی ہے اور محمد صلی اللہ وسلم آجا دیکھ تیرے پیارے چچا کا جگر چلا رہی ہے حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل دونوں پیر نہیں کپڑے بھی اتار کر لے گئے کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی گیارہ ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا طبیعت پریشان ہو گئی کھڑے نہ رہ سکے بیٹھ گئے آسمان کی طرح چڑھ گان مرو تھا اور ٹولی پھیلائی اور پھر مانے لگا زمین آسمان کے مالک اب تو پورا بھی ہو جا یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی عورت باپ یہاں نہ پہنچی ہوتی تیرے جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری آبرو کی قسم میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا اگر تو یوں ہی رہتی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے میرے پیارا کا قیمہ بنتا چلا جائے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہے روتی نہیں صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے تو روتی کیوں نہیں شور کیوں نہیں کرتی کہتی ہے میرا کچھ اور ہے میرا یقین کچھ اور ہے میرا ایمان کچھ اور ہے کہتی ہے روئے تو جو کائل اللہ شہیدوں کے روئے پو رو جو قائل ہو ہم شہیدوں کے ہم زندہ کا ماتم نہیں کرتے میں کیوں رہوں میں کیوں کپڑے پھاڑوں میں نے تو قرآن پڑھا میں نے تو قرآن پر رکھا والا سبھی نیلا ہی انداز میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے تو میری راہ میں مارا گیا مجھے ہو جاتا ہے حضرت تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے زخمی بدن دیکھ رہی ہے سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں چولی کی کہتی ہے اور میرے پرور میرے بھائی کی قربانی قبول کرنا میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی میرا کر کرتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ جو چادریں لے کے آئی میرے بھائی پہ کفن ڈال ننگا کر گئے ٹکڑے ہیں دوسری طرف نظر پڑی کر ساری صحابی شہید ہوا پڑا کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے توجہ کر مسلمان نبی نے حکم نہیں دیا نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو سفیا کہتی ہے لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے کیوں کہنے لگی چادریں تو ہیں ایک ماجا بھائی ہے ایک وہ ہے جس میں میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں سر رشتہ ہی ہے ایک ماجا بھائی ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف بھائی ہے اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی اور دوسرے کو ننگا دفن کیا پر قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے تو اگر کچھ دینے آئی تو اصلوں کو دے کے چلی گئی آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے اصل تو کسی کو کچھ دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برساد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی کسی طالب علم کو کسی بھائی بتیجے کو کسی بہن دانتی کو اگر کبھی زکات سکاف کراتے ہے اور میرا مارتی ہے اب منہ لے کے باتیں کرتی ہو ہمارے یہاں کی زکات تک کھاتی رہی ہو ہمارے فکرانے تم نے کھائے نو سے میرا مارتے یہ بھی سکاوٹیں کھا کے چلتے ہیں یہ سترانے کھا کے پڑتے ہیں تم کیا کھا خدا کی قسم تمہاری ثقافت کھا کر فطرانے کھا کر تمہاری گالیاں کھا کر تمہارے مقام میں نے سہ کر ان بزرگوں نے ایمانوں نے خطیبوں نے علماء نے اللہ والوں نے دین نتی کی پہرے داری کی قرآن مجید کی حفاظت کی اس کی اور آپ کے لیے ساری عمر گزار دی خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے فرمایا یا سب دلو کا بتا دل مل ایمان کا رات میں سب کے سو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر جتلا کر اور کہتا سام کر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا کس طرح سے دی کہ سخت پتا کو خبر نہ ہو بول کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا اور چکر کے جل جانے کی آ کو خبر نہ لو پلتی سال ملا اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو ایک چادر میرے کلمہ شریف انصاری بھائی کو دے دو پھر پتا چلا یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی کل قیامت میں خدا بند کریم یہ نہ فرما دیں اپنے کو بڑی دی خیر کو چھوٹی دی قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو وہ ایک عورت کہنے لگی لو تھی اپنی ساس سے خالہ دال شام کی بات خراب ہو گئی اچھا طالب علم آگے گا نا روٹی لو مدرسے کا اس کو دیکھیے جو بھاجی جو تال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو اللہ معاف تو اچھی چیز ہو اپنے مطلب یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ بڑے بڑے لوگوں کے حملے پکھنڈ دیکھی سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا چھوٹے گاہک میں بڑے گاہک میں جس نے کپڑا لیا ہی نہیں وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر سکا انہوں نے کہا یہ یار یہ دو سال کا پڑا یہ چیز کا تھا سکا لگا دو ہی تھے ایمانداری سے بتا اللہ نے ہماری نیتوں سے واقف نہیں ایک ایک لفظ کے خون کے کپڑے سے وہ واقف ہے وہ دیکھ رہا ہے سبھی اور اللہ تعالیٰ کہتی ہے ان چادروں کی قرآن اندازی کرو چنانچہ قرآن بازی کی گئی اللہ کی شان دیکھو سید الامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اخلاص کی حالت دیکھو غربت کی حالت دیکھو پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی اور چادر کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں میرے پیارے کا کیا حال بنا دین اسلام کی وجہ سے وہ بنا کھو سب نی امباتا ان لوگوں کو مردا خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کر گئے آپ کے پیچھے مرے گا کوئی زمین کے پیچھے مرے گا ٹیوبائل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا وہ دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا وہ پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا خدا کی قسم شہاد اکرام کے امام الانبیاء اور اللہ کے حکام اور اسلام کے عظمت کے مرے گا عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں سر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے فرمایا میرے چچا کے سر ڈاپ دو پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو اندازہ لگاؤ کیفیت کا اندازہ لگاؤ ارے یہ سارے شہید اور تو بعد کے ہیں خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی خبر پر حضور آسو باہر ہے میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے اللہ تجھ پر رحم فرمائے سید شہدا یہ ہمتا کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں یہ آقا ان کے مقابلے میں کوئی صحیح سرکار نہیں ہو سکتا تھا وہ تیرے ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے جس کو چاہے بڑھا دے جس کو چاہے اونچا کر دے جس کو چاہے نیچا کر دے یہ تو خدا خدا کے رسول کے ہاتھ میں ری نے فرما دیا اسد اللہ اسد رسولی خدا کا میرا شعر ہے سید راہ کریم صلی کریم علیہ وسلم کے پیارے چچا کے پیروں کے درختوں کے پتے جب پڑے حضور کی آنکھوں میں آنکھوں گئے کیا عظمت ہے اور آج بھی آج ہی لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں اللہ کا ہر مسلمان کو زیادہ نصیب فرمائے کی طرف جاتے ہیں امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں میرا ایمان ہے میرا یقین ہے امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے زبان حال سے کہتا ہو پاکستانی حاجی ہو تمہیں شرم نہیں آئی تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر گیارہ ٹکڑے کرائے تھے ادھر دکھ اتنا ادھر پریشانی اتنی ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام دیکھو مکہ فتح ہوا ہے مکہ فتح ہوا ہے لوگ تھڑا تھڑا آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان پڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کا قاتل بھی ڈر کے مارے بچے سے بھاگ گئے کہ میرا کیا بنے گا پھر تائف میں مسلمان پہنچے اندازہ ہو گیا کہ یہ جان نہیں چھٹتی اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے حضرت واقعی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں ادھر ہاں فرمائی ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنکھوں ٹپکنے لگے فرمایا واشی خوب جانتا اچھی طرح سے مجھے پتا ہے میرے شیر کے ٹکڑے کرنے والا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے معافی یہ گنجائش ہے فرمایا کا نقبنا اسلام گزشتہ عمر کے کفر کی حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر واقعی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں میں خدا نہیں میں پہ بیٹھنے والا خدا نہیں میری قدرت سے پوری دنیا میں نہیں چلتی میں ایک انسان ہوں میں ایک آدمی ہوں میرے میری بات سن لے تیرا دین اسلام قبول ہے معتبر ہے تو صحافی ہے تم نے میری جان کر لی امام اسلام کے بعد نگر واسی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا جب تیرا تیرا دیکھو گا مجھے چچا یاد آئے گا واقعی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا میں نے کیا ہندا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت و چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے میں نے تو جگر چبایا تھا میں نے تو کلیجا چبایا تھا میں نے تو غلامہ صاحب کیا تھا قتل کھڑے ہو کر کے میں نے پر آیا تھا میرا کیا بنے گا مجری کریم سے پوچھا گیا فرمایا میں اچانک ان کا جب میں نے چاہ رحمت والی بچھا دی جو پکڑے گا میں چھوڑا نہیں اس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج رکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق کیسے کر کے دکھلا ہے اکرما باغ نکلا سلی اللہ تعالی ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر کہاں جا رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی قتل کھا رکھی ہے تکلیف پہنچا میں آج وہ آ گئے مکہ ختم ہو گیا خدا جانے ہمارا کیا بنے گا کہنے لگی اکرما میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں میں اس سورت کی زیارت کر کے آئی ہوں تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں اکرما آ میرے ساتھ آجا اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے لگا میں سے مروے گی اس نے کہا میں ساتھ لے کے آئی حرم میں محترم میں داخل ہوئی عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ یا کرما آ گئے وسلم کھڑے ہو گئے اور میں کرما کرم بابا تم میرے ہو میں تمہارا ہو دین قبول کرو میں تم سب کچھ معاف کرتا ہوں میں اس بات کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو جن لوگوں کی خدمے کاٹی گئی ہو جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہو جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں اب یہ تو بھی چھٹی والے اسلام پھیلائیں گے جن کے پلوں نہ نماز نہ روزہ نہ داری نہ موٹھ نہ لینا نہ دینا سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھر یہ مجاہد بنے گے تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت پر بناؤ شکل شکلتا بناؤ شکر چال مردانہ پہچانے بھی نہیں جاتے باتیں کرتے خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں کے جنہوں نے گستاخی کے لیے سدھان چلائی جنہوں نے بے ادبی کی وہ دنیا میں بھی مارے گئے آخرت میں دلیلوں میں یہ نئی ہے جو نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی مرتے ہی شکل بدل جاتی ہے بالکل شکل بدل جاتی ہے تمہارا اختلاف کیا ہے اسے تمہارا صاحب کرام نے کھایا کیا ہے اور یہ سن لیا نا تم ہو گئے کیا جتنے وہ پتہ ہی نکلتا سید نامی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ سے واقف نہیں سیدنا عثمان کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں تمہیں شہید کربلا کا تو بڑا پتہ ہے شہید مدینہ کا پتہ نہیں شہید شہدائے بدر شہدائے عمر شہدائے جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑا جن کو پیغمبر نے اپنے تین گھر سے اٹھایا زخمی ہونے کے بعد اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعد اللہ کیا چار عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے پیارے بھائی کے شہید کے گیارہ ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے کپڑے نہ نوچے چہرہ نہ پیتا ارے وہ سفیا جو حضور کے سامنے کھڑی ہے حضور کے سامنے اپنے ماجرے بھائی کے گیارہ ٹکڑے دیکھتی ہے زبان نہیں آنکھ نہیں لب نہیں ہاتھ نہیں کان نہیں جگر نہیں تمام چیزیں نہیں ہے مگر سفیا خبر کا دامن نہیں چھوڑتی کے بعد سیدہ ایشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے آج کسی عورت کے سے دکاندار جائے گا کسی عورت کے سے کارخانہ کار جائے گا کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا کسی عورت کے سر سے بھی جائے گا خدا کی قسم عائشہ سے دور کا تیرے جگر سے کیا بیٹی ہوگی کون سنتا کون مانتا جب جد کے آدمی آ جائے تو کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی سب کچھ کم کر دیا اور ایک بات میں سے جتنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی بس ایک ہی رکھ تھی کہ یا کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیگ کو تکلیم کرتے ہیں فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں یہ گردن کر سکتی ہے جھک نہیں سکتی جس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں سل پوچھ نہیں سکتی حسین نے سبق دیا سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے مگر نبی کے دین پہ ہاتھ نہیں آنے دی جائے وہ حسین کو کتنا پکا نمازی تو کتنا پکا متقی اور پریزگار ہے پینے کے لیے پانی نہیں اور حالت یہ ہے سیم خان آپ کسے ہوں گے پیم آپ کسے ہوں گے لڑو سے لوگوں سے لب دریا پیاسوروں کی شہادت ہو تو ایسی ہو کس انداز سے شہادت کا پیالہ لگی نہیں اللہ نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہوں میرے توحید کا مسئلہ صاف ہو لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا اور جو کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر جہاں نہ دوں میری مرضی اللہ نے جانتا تھا وہ آئے گا لوگ کہیں گی مشکل کچھ اپنے خاندان کی مشکل پوچھائی کیوں نہ کی سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کچھ اپنے خاندان کی مشکل پوچھائی کیوں نہ کی اور آج بھی کوئی نہیں مانتا بلا بات ہے نا علی حضرت مشکل کو تھا بیٹا بادوں میں روٹی ہوا